سبق نمبر پینتیس ایک ضروری بات اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرمائیں ایک بات سمجھ لیں ایک ہیں علم الفرائض یعنی علم میراث کے شرعی قوانین ان قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی نہ ہی ان میں کوئی اپنی عقل چلا سکتا ہے بس جو شریعت نے فرما دیا وہ پکا ہے الحمد وہ تمام قوانین ہم نے تقریباً پڑھ لیے ہیں ضبی الفروز کون ہیں اور ان کے حصے کیا کیا ہیں اسبات کون ہیں اور ان کے حصے اور ترتیب کیا کیا ہے ضویل الرحام کون ہیں اور ان کا حکم کیا ہے اب آپ چاہیں تو کیلکولیٹر سامنے رکھیں اور شرعی قوانین کے مطابق میراث تقسیم کر دیں مثلا کسی شخص کا انتقال ہوا اس کے میں اس کا والد اس کی والدہ اس کی بیوی اور ایک بیٹا ہے آپ والد والے قانون کو پڑھیں معلوم ہوگا کہ اگر میت کا بیٹا موجود ہو تو والد کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملتا ہے پھر والدہ کا قانون دیکھیں وہاں آپ کو ملے گا کہ میت کی اولاد موجود ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے پھر بیوی کا قانون پڑھیں معلوم ہوگا کہ میت کی اولاد موجود ہو تو بیوی کو آٹھواں حصہ ملتا ہے اب آپ ساری میراث کا ٹوٹل جمع کر کے اس کا آٹھواں حصہ بیوی کو چھٹا حصہ باپ کو اور چھٹا حصہ ماں کو دے دیں یہ سب دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ بیٹے کو دے دیں گے کیونکہ وہ اسبہ ہے مثلاً کل میراث تیس ہزار روپے ہے اس کا چھٹا حصہ پانچ ہزار بنتا ہے تیس ہزار کو چھ پر تقسیم کرے تو حاصل پانچ ہزار آتا ہے اب باپ کو پانچ ہزار دے دیں ماں کو بھی پانچ ہزار دے دیں جب کہ تیس ہزار کا آٹھواں حصہ تین ہزار سات سو پچاس روپے بنتا ہے وہ بیوی بی کو دے دیں باقی بچے سولہ ہزار دو سو پچاس روپے وہ بیٹے کو دے دیں مسئلہ حل ہو گیا مگر اہل علم نے بہت محنت کے بعد علم حساب کے کچھ قواعد بنائے ہیں ان قواعد کے ذریعے میراث تقسیم کرنا ضروری نہیں مگر ان قواعد سے میراث کی تقسیم بہت آسان ہو جاتی ہے اور یہ قواعد تجربے کی بنیاد پر اتنے پکے ہیں کہ ان میں غلطی کا امکان نہیں ہے انشاءاللہ اب آپ کی مرضی کہ آپ ان قواعد کو یاد کر لیں اور ان کے ذریعے میراث تقسیم کریں یا خود علم حساب سے اپنے ایسے قواعد بنا لیں جن سے میراث کی شرعی تقسیم ٹھیک ٹھیک ہو سکے اب اسی مسئلے کو دیکھیں اہل علم کے قاعدہ کے مطابق اس میں ایک وارث سمن والا ہے یعنی بیوی بی اور وہ ایسے برسا کے ساتھ آ رہا ہے جو سدس والے ہیں تو اب مسئلہ چوبیس کی عادت سے حل ہوگا یعنی کل میراث کے چوبیس حصے بنائیں گے اور اب چوبیس کا آٹھواں حصہ تین بنتا ہے تو تین حصے بیوی کو مل جائیں گے چوبیس کا سدس یعنی چھٹا حصہ چار بنتا ہے تو چار چار حصے والد اور والدہ کو دے دیں گے جبکہ باقی تیرہ حصے بیٹے کو مل جائیں گے تیس ہزار کے چوبیس حصے بنائیں فی حصہ بارہ سو پچاس روپے بنتا ہے چنانچہ تین حصے بی بی کو ملیں گے یعنی تین ہزار سات سو پچاس چار حصے والد کو ملیں گے یعنی پانچ ہزار والدہ کو بھی چار حصے یعنی پانچ ہزار اور باقی بیٹے کو مل جائیں گے آپ کہیں گے کہ اس طرح تو پہلی صورت یعنی کیلکولیٹر والی زیادہ آسان تھی مگر ایسا نہیں ہے یہاں مسئلہ بھی مختصر تھا اور میراث بھی کم تھی اس لیے ہمیں پہلی صورت آسان لگ رہی ہے لیکن جب وہ رسا زیادہ ہوں اور مسئلہ بھی پیچیدہ ہو تو اہل علم کے یہ تیار فرمودہ قواعد منٹوں میں مسئلہ حل کر دیتے ہیں